اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس پیدا لائیں اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہوں